سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہمارے قسمت ہماری ہے قربان دلو جان کیا شان تم مستی ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دل کش صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دے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 گل خار سے دور گئے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں کرو تیرے تیرے نام پہ جا نب سے جا تو جہاں آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں کرو دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا نان نہیں کیونکہ نقشہ تیرا دلکش ہے سورت تیری پیاری ہے آقا جس نے تمہیں دیکھا ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سے باری ہے اور آج آج آج کے کے سلسلے کا موضوع ہے اس حساب سے یہ شیر بڑا پیارا شیر ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم سدھرنا چاہتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ ہم لاکھ برے براکا آپ کے ہیں آپ کے آپ کے امتی ہیں آپ کے گدا ہیں آپ کے غلام ہیں آکا سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی نفس و شیطان حاوی ہو جاتے ہیں آکا آپ کی نظر کرم کی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے آئیس کرتے ہیں کہ آقا لاکھ برے

سب کہیے ایک نظر کرم کرنا میرے آقا ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری رخ کریںزر ایک نظر کرم کرنا میرے آقا ایک نظر حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا بس ایک نظر کرم کرنا میرے آقا ایک نظر کرم کی نظر کرم کرنا کا ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے مانا کے سخت مجرموں ناکارا ہے پر تیرا ہی تو گئے بندہ درگاہ لے خبر سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز اسی پاک در کی ہے ہم کو تمیز بس اسی بھیک بھر کی ہے سرکار کرم پر نظر کرے کو لاکھ برے ہم ہیں تمہارے ہیں کہلات تمہارے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا ہی دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسات برسانے والے میں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے گناہ کی دل دل سے اب نکالو مجھے بچا لو مجھے سنبھالو کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت اللہ سبھی رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ پر کہلات تمہارے ہیں کرم کرم حاضر دربار ہوں کر دو کرم آسیوں میں کوئی ہم پلہ نہ ہو میں وہی بدکار ہوں کر دو کرو کر کے تو کر کے تو کر کے تو پھر کرتا ہے جو وہی بدکار ہوں کر دو کروں میں وہی بدکار ہوں کر دو کروں یا رسول اللہ کر کے ستم اپنی جان توجہ فرمائے ایک نظر کرم کہاں ہے میرے شاہ نے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر پہلے عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے آقا میرا ہے کون تیرے سوا آلے خبر مجرم کو پار گاہے عدالت میں لائے گے تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ نے خبر یا رسول اللہ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے پیر اپنی گنا لایا نے حضور ہزور میں تسان یاریاں دی بوہے اج میرے بھی کھولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسی بھی نہیں بولنا پیغمبر تیری جیا جگ کوئی غم خان کہلا دے تمہارا کا کتنا یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے بردے جلا دیے یا رسول تمہارے ہیں بس ایک نظر کرم کرنا کا ایک نظر کرم کرنا سر کو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں ان نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا یا رسول اللہ چھوڑ ساری ہے